محمد بن طلحہ اور وہیب دونوں نے ابن شبرما سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کی وہیب حدیث میں ہے میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں اور محمد بن طلحہ کی حدیث میں ہے لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے پھر جریر کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6503